إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد وبارك وبارك وسلم اللهم صل على وسلم اچھے اخلاق سے متعلق مختلف عنوانات پر بات چل رہی ہے اچھے اخلاق سے اچھی عادات سے انسان کے اندر اچھی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں بری عادات سے برے خسائل پیدا ہوتے ہیں برا اخلاق پیدا ہوتا ہے اچھے اخلاق کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں برے اخلاق کو اخلاق رضیلہ کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ مختلف معاشرے میں اچھے اور برے کا معیار مختلف ہے کچھ چیزیں کسی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے نزدیک وہی بات بری ہوتی ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کی نظر میں اور اسی طرح کچھ لوگ کسی بات کو برا سمجھتے ہیں اور دوسرے اس کو اچھا سمجھتے ہیں مثلا اسلامی معاشرے میں حیا ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے حیا شعبہ ایمان سمجھا جاتا ہے اور دوسرے معاشروں میں یا بعض معاشروں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیا کو انسانی کمزوری سمجھی جاتی ہے اگر اسلامی معاشرے میں عورت نیم برہنا لباس پہن لے تو پورا معاشرہ حیران رہ جائے گا اور اس عورت سے نفرت کرے گا اس کو برا سمجھے گا تو صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے کیا عرب کیا عجم کہاں کسی ملک میں بھی چلے گئے صحابہ کرام جب اس اخلاق کے ساتھ تشریف لے گئے تو کامیاب ہو گئے اسی طرح جن لوگوں نے صحابہ کرام کی تاب... کی اتباع کی تابعین اور تبا تابعین اور پھر صرف صالحین سب کے سب بہترین اخلاق سے منور ہوئے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہی بہترین اخلاق ہے چراچے ہم نے پہلے ایک ایسی صفت جو انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ ہے محبت اس پہ ہم بات کر چکے ہیں آج کا ٹاپک ان شاء ہے تکوا کسے کہتے ہیں تکوا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ایک یہ بھی کیفیت ہے انداز ہے کہ انسان بچ بچا کر زندگی گزارے دوسرے لفظوں میں کیئر فل زندگی گزارے جہاں کہیں بھی نقصان کا ڈر ہو اس نقصان سے بچتے ہوئے اس راستے کی طرف نہ جاتے ہوئے زندگی کو گزارے اس کو تقوا کہیں گے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت کاب آپ کا تقوی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ ذرا تقوی کو ڈیفائن کریں کہ تقوی کیا چیز ہے تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی اچھی مثال سے اس بات کو سمجھایا اور فرمایا کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے ہوں مشکل ہو مصائب ہوں بعض اوقات ایسی پگ ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں کہ جس پر گزرتے ہوئے جھاڑیاں کپڑوں کو جو ہے لگ جاتی ہیں بعض اوقات کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور جب راستہ تنگ ہو اور ایسی جگہ سے بھی گزرنا ہو تو پھر فرمایا کہ ایسی جگہ سے دامن کو سمیٹ کر گزرا جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو یوں بچا بچا کر اور اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر کے اور ہر ہر قدم کے اوپر دھیان کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں جیسے عام طور پر اگر ہمارے ہاں اس ملک میں اگر سنو پڑی ہوئی ہو اور جگہ سلپری ہو تو پھر ہم ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم کہیں گر نہ جائیں اور کہیں چوٹ نہ لگ جائے تو ایسی حالت میں پھر اپنے ہر ہر قدم کو دھیان سے رکھا جاتا ہے سنبھل سنبھل کر چلا جاتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے بالکل اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی ساری کی ساری زندگی کو اپنے دامن کے داغدار ہونے سے بچاتا ہے جس چیز میں ذرا بھی امکان ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے کسی را... وہ ایسے راستے پر چلتا ہی نہیں دھیان کرتا ہے اس کو تقوا کہا جاتا ہے دنیا مسائل سے بھری ہوئی ہے گناہوں سے گھری ہوئی ہے طرح طرح کے لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ مختلف عقیدوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں اگر ہم سب کے ساتھ ملیں گے اور سب سے جو ہے اگر ہم دوستی کر لیں گے اور نہ عورت اور مرد کا خیال رکھیں گے نہ کسی بات کا خیال ہر قسم کی محفل میں چلے جائیں گے تو پھر یقیناً اس کے اثرات ہم پر مرتب ہو جائیں گے بلکہ ہمیں تو اس طرح سے دنیا میں رہنا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے یہ دنیا ہار دار سے بھری ہوئی ہے کہیں پر اگر ذرا بھی بے احتیاطی کی تو کوئی نہ کوئی بری صحبت جو ہے وہ اثر کر جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی داغ ہماری جو ہے کپڑوں پر لگ جائے اور ہمیں جو ہے وہ بد نما کر دے لہذا مومن جو ہے وہ دھیان سے چلتا ہے وہ پانی کے اندر رہتا ہے یعنی جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے یعنی ہم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے لیکن اس دنیا کی محبت کو اس دنیا کے انداز کو اس دنیا کی شہوات کو اپنی کشتی کے اندر آنے نہیں دینا یہ ہے احتیاط والی زندگی اس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نمازوں میں خوش و خزو پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے والی زندگی نصیب ہوتی ہے شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے نوجوان اکثر اس دھوکے میں آ جاتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ بھائی آپ کو ہر قسم کی محفل میں جانا چاہیے کیونکہ جب آپ جائیں گے نہیں آپ کو دنیا کا پتہ نہیں چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لہذا دنیا کی تمام معلومات کو حاصل کرنا چاہیے اچھی اور بری ہر قسم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ہر قسم کی محفل میں جانا چاہیے ہر قسم کے گناہ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے یعنی دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے وہ گناہوں کی جو ہے وہ فرمائش کر رہا ہے یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے اس طرح وہ برے لوگوں برے لوگوں کے ساتھ انسان کو ملنے جلنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور پھر بلا آخر برائی ان کے اندر داخل کر دیتا ہے ہم ہاں اپنے آپ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہمارے اندر نفس بھی موجود ہے اور نفس کا کام خواہشات کرنا ہے یہ اچھی خواہشات بھی کرتا ہے اور بری خواہشات بھی کرتا ہے اگر اس کو بری صحبت میں لے جائیں گے برے دوستوں میں بٹھائیں گے تو اس کے اندر بری خواہشات کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ انسان کی جسم کو مجبور کر دے گا اگر نامحرم کے پاس بیٹھے گا تو اس کو دیکھنے پر مجبور کرے گا اگر کسی موسیقی والی جگہ پر بیٹھے گا تو پھر اس کو سننے پر اس کو لطف آنے لگے گا اگر یہ برے دوستوں میں بیٹھے گا تو بری باتیں سن رہا ہوگا بری باتیں کر رہا ہوگا تو یہ بھی پھر آہستہ آہستہ بری باتوں کی ویکیبلری بلڈ کر لے گا اور جہاں کہیں موقع آئے گا بری باتیں کرے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ غصہ کرتے ہیں اور بات بات پہ آپس میں جھگڑتے ہیں ایسے لوگوں کی اولاد بھی پھر غصہ کرنے والی بن جاتی ہے اگر ماں باپ بری باتیں کرنے والے ہوں تو ایسے کمنٹس پھر بچے بھی اسکولوں میں جا کر دیتے ہیں اور ان کی زبان پر بھی وہ گندے الفاظ چڑھ جاتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں اور پھر وہ ایسی ہی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمیں دنیا کی برائیوں کا پتہ چل بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا کیا اس سے ہماری آخرت بن جائے گی یا ہم اپنی آخرت سے محروم ہو جائیں گے کیا ساری دنیا کی بری باتیں سننا سمجھنا ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں کیا ہمیں تمام دنیا کی معلومات حاصل ہو چکی ہیں کیا ہم دنیا کے تمام چپے چپے کو جانتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ساری دنیا کی اندر ہونے والے تمام برے واقعات کو جانیں آج کے اخبارات ٹی وی اور انٹرنیٹ پر جو معلومات اکثر ملتی ہیں ان کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو عموماً اس میں دنیا میں ہونے والے برے حالات جو ہیں ان کی معلومات دی جا رہی ہوتی ہے لہذا اگر آپ اخبار پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ دنیا میں کہاں کہاں کس انداز سے ایک دوسرے کو انسانوں نے قتل کیا ہے کیسے چوری کی ہے کیسے ڈاکہ مارا ہے نت نئے انداز سے کس طرح دھوکے دیے گئے ہیں کون کون سے جو ہے ناجائز جو ہے اسکینڈل چل رہے ہیں اور لوگوں کی غیبت اور بہتان اور اسی طرح موسیقی اور فلموں کے ذریعے سے ہونے والی جو برائی ہے اس کے دعوت نامے یہ سب کے سب اخباروں میں ٹی وی میں انٹرنیٹ میں موجود ہوتے ہیں کیا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دنیا کی تمام ہونے والی برائی کی معلومات کو حاصل کریں افسوس کہ ہم انہی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں یعنی اخبار خریدتے ہیں اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں یعنی اخبار خریدتے ہیں بلا آخر حاصل کیا کرتے ہیں وہاں سے بری معلومات کو حاصل کرتے ہیں ہاں، البتہ اچھی معلومات بھی مل جاتی ہے مٹھائی کے اندر زہر بھی ہوتی ہے اس طریقے سے وہ کھلائی جا رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں حاصل کرنا ہمارے لیے زندگی قیام کے لیے بے حد ضروری ہے میرے بھائی زندگی تو ہے زندگی تو گزر جانی ہے مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ اپنی آخرت کو بناتا ہے لہذا اگر ہم احتیاط کی زندگی گزاریں گے بچ بچا کر زندگی گزاریں گے ان معلومات کو نہ خود حاصل کریں گے نہ اپنے بچوں تک پہنچنے دیں گے تو ہمارے بچے پاکیزہ ماحول میں رہیں گے اور اس سے اچھا معاشرہ قائم ہوگا یہی بات کرتے کرتے آج ہمارا سارا کا سارا معاشرہ وہ ان برائیوں کا شکار ہو گیا ہے اب ہمارے گھروں میں اگر ٹی وی نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی ہی ادھوری ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں اب یہ برائیوں کی معلومات آنی بند ہو گئی ہے کہ دنیا میں اب لوگ کس طریقے سے نت نئے انداز سے برائیاں کر رہے ہیں یہ معلومات نہ ملنے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں لوگ بھی ہمیں حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تم زندگی کو گزار رہے ہو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ ان چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کاش کہ ہم قرآن کی تلاوت حاصل کرتے آخرت کی خبریں معلوم کرتے ہماری زندگی بھی بن جاتی آخرت بھی سر جاتی یہ ہوتی ہے محتاط زندگی کے انسان جو دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اپنے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تاکہ اس کی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی وہ کامیاب کامیاب ہو ایسا بچ بچا کر گزرنے والے انسان کو متقی انسان کہا جاتا ہے یاد رکھیں آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت زینت پرہیزگاروں سے ہے مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا یو اے انسانو خلق کم ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا مرد اور عورت سے و تعارف اور ہم نے بنا دیے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے تاکہ تمہیں تعارف حاصل ہو کیوں کہ کسی کا چہرہ مختلف کسی کا رنگ مختلف کسی کا انداز مختلف کسی کا کھانا پینا مختلف کسی خاندان میں کوئی رواج کسی میں کوئی رواج یہ تفریح جو اللہ رب العزت نے فرما دی وجہ کیا تھی کہ تاکہ تم پہچان سکو کہ کون انسان کون ہے عبداللہ میں فاروق میں اور اسی طرح علی میں اور اسی طرح اور لوگوں میں تمہیں کوئی فرق سمجھ میں آ سکے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری بیوی کون ہے تمہاری بہن کون ہے تمہاری ہمسایا کون ہے تمہارے جو ہے معاشرے میں جو مختلف مختلف لوگ ہیں یہ سب ان کو تم پہچان سکو تاکہ تمہارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے لیکن ان اکرامکم عند اللہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا اور جو ہے اکرام والا وہی ہے اتقاکم کہ جو سب سے زیادہ تم میں سے پرہیزگار ہوگا محتاط زندگی کو گزارنے والا ہوگا ان اللہ علیم الخبیر اور اللہ رب العزت تو تمام خبروں کو جانتے ہیں وہ تو معلوم ہے ان کو کہ تمہارے اندر کیا ہے تمہارے باہر کیا ہے اگر تم احتیاط کرو گے تو کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے اللہ کا قرب تو تقوی کے مطابق ملتا ہے تو ان اللہ یحب المتقین جو متقی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے اولیاء اللہ میں شمار کر لیتے ہیں اللہ اس کے دوست بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پھر تحفے عطا فرماتے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کہیں پریشان ہوتے ہیں کیا مطلب یعنی نہ وہ باہر سے ان کو کوئی خوف ہوتا ہے فیئر فلنیس ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو اندر کی کوئی ڈپریشن ہوتی ہے آج یہ پرابلمز کتنے کامن ہو گئے ہیں ہر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ میرا مال چھن جائے گا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا اور اسی پریشانی میں وہ لاحق رہتا ہے اور اندر کی ڈپریشن ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پسند نہیں کر رہا یا میرے اندر کوئی مسئلہ ہے یا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں حاصل نہیں کر پا رہا بس اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں اندر کی پریشانی باہر کا خوف لیکن اللہ والوں کے لیے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ ضرون کے جو ہے تحفے اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں اللہ زین عاموقان اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں اللہ فرماتے لحم البشرا ان کے لیے بشارتیں ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں فی الحیات دنیا دنیا کی حیات کے اندر اور فی الآخرہ اور آخرت کی حیات کے لیے ان کے بشارتے ہیں سنو لا تبدیل علی کالمات اللہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم تمہیں یہ سب کچھ عطا کریں گے تو تم بھی اس بات پر یقین کر لو ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بہت بڑی کامیاب اس کو سمجھو اس کے اس لیے بہت بڑی بات ہے اگر احتیاط کی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے تم مسلمان ہو تمہاری زندگی ایک حساب سے ہونی چاہیے مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے جب تم لا الہ الا اللہ پر... کرتے ہو تو تم اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ملتا ہے اس کو ولایت عامہ کہا جاتا ہے یعنی تمام مسلمان کرے گا نہیں کہے گا کہ میں جو ہوں اللہ کا دشمن ہوں جس کے اندر محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا زیادہ قرب عطا فرماتے ہیں بلا آخر ولایت حاصہ نصیب ہو جاتی ہے وہ خاص لوگوں میں زیادہ قریبی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے ہر وقت اس پر اللہ رب العزت کی قرب کا خیال ہوتا ہے مائیت کا خیال ہوتا ہے وہ ہوا ما این ائی کم تم کی کیفیت اس کے اوپر ہوتی ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کھڑے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ قرون اللہ قیام وقعودا کو جنوبهم یعنی اللہ کے ذکر میں ہر حال میں وہ محب رہتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ایسے لوگ اللہ کے ساتھ یوں اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کا جینا مرنا اللہ کی یادیں اللہ کی محبت بن جاتی ہیں ایسے لوگ کس طرح گناہ کا تصور کرتے ہیں ان سے تو گناہ نہیں ہوتا اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں پر کرم فرماتے ہیں ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں شیطان مردود کو ان سے دور کر دیتے ہیں ان کے نفس کو متی کر دیتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے بندے بن کر جیتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا ان نما تقبل اللہ من المتقین کہ بے شک اللہ رب العزت ایسے متقی لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ متقی بننا کتنی فائدے والی بات ہے قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں سارا قرآن مجید تقوا تقوا کے نام سے سجا ہوا ہے جیسے کوئی اپنا تھال سجاتا ہے کوئی پھیری والا وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر عورتوں کو جب وہ کوئی ڈش بناتی ہیں تو اوپر میوے اس کے اوپر لگا دیتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ سجاوٹ ہوتی ہے اسی طرح پروردگار نے جب قرآن مجید کو بنایا تو اس کے اوپر تقوی کے لفظ کے ساتھ یوں لگا کہ جیسے میوے لگا دیے گئے ہوں بلکہ ایک ایک آیت کے اندر دو دو مرتبہ یہ لفظ تقوی کا موجود ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے کوئی حد نہیں رکھی تم جتنی احتیاط سے زندگی گزارنا چاہو احتیاط کی زندگی گزارو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے تم اپنی لگا دو اس کے اوپر فتق اللہ مستطاعتم تم کہ جتنی بھی طاقت ہے تم اپنی لگا دو تقوی کو اختیار کرو اس سے تمہارے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی تمہیں یا اللہ حق کا تقات ہی تم جو ہے جو ہے اس کا حق ادا کر دو تقوی کا جتنا کر سکتے ہو کر لو اسی تقوی کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے تک اور جو کوئی تقوی کو اختیار کرتا ہے عن حسیات ہی اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لہو اجوا اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں پھر اللہ رب العزت انعام بڑھا دیتے ہیں جب یہ روزے رکھتے ہیں ان کے روزے کا اجر بڑھ جاتا ہے جب یہ لوگ سب کا خیرات کرتے ہیں ان کا اجر بڑھ جاتا ہے جب یہ لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں ان کا اجر بڑھ جاتا ہے کیونکہ صحابہ کرام سب سے زیادہ متقی تھے لہذا اگر انہوں نے ایک مد جو ہے اگر کوئی انہوں نے تھوڑی سی چیز بھی اگر سب کا خیرات کی تو آج اگر ہم عہد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بانٹ دے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ قرب کا ان کا مقام کچھ اور تھا تقوا کچھ اور تھا اس لیے ان کو یہ مقام مل گیا تقوا بڑی نعمت ہے اس سے انسان کے اندر وزم پیدا ہوتا ہے اس کی سمجھ بڑھتی ہے یا منو ان جج الحم فرقان ایمان والو اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو ہم تمہیں قوت فارقہ عطا فرمائیں گے یہ قوت فارقہ کیا ہوتی ہے فرقان ہوتا ہے یہ ایک نور ہوتا ہے یہ نور جو ہے یہ روشنی اور جو ہے اندھیرے کا فرق ظاہر کر دیتا ہے اچھی اور بری بات کا فرق ظاہر کر دیتا ہے نیکی اور برائی کی تمیز ادا کرتا ہے آج کتنے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ان کی عقل ماری ہوتی ہے کیوں کہ ان کے اندر تکوا نہیں ہوتا ان کے اسٹینڈرڈ اور ہوتے ہیں ان کو نیکی کی بات سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو فرقان سے محروم کیا ہوتا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت پھر ایسے شخص کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے ہیرے موتی سمجھ میں اس کو آتے ہیں اور جو بغیر تقوی کے اور کفر کی حالت میں قرآن کو پڑھتا ہے اس کے اندر ظلمت بڑھ جاتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ احتیاط کی زندگی گزارنے والے کو اللہ رب العزت فرقان عطا فرماتے ہیں یہ ہی ہے جس سے انسان کی زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے اب یہ برکت والی بات انگلش کی ڈکشنری میں تو نہیں ملے گی ہاں البتہ اللہ والوں کی زندگی میں ضرور ملے گی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق اس کو عطا کیا جتنا اس کو دیا اس کے اندر اس کے تمام جو ہے معاملات جو ہے وہ اس کے صحیح طریقے سے چل گئے اس کی زندگی آسودہ ہو گئی اس کی چیزیں پوری ہو گئی اس کے حالات اس کے کنٹرول میں رہے اس کو پریشانیاں اور مصائب نے ایسا نہیں گھیرا کہ جس میں وہ بلا آخر دھکیل کے گناہ میں چلا گیا تو اس کو برکت کہتے ہیں ولو ان اہل لفتحنا من السماء ایک بستی والوں کی یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھے بستی والے سبحان اللہ برکتوں والی وہاں پر زمین و آسمان سے برکتیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کھولی ہوئی تھیں اور وہ اچھی زندگی کو گزارتے تھے من ومن تحت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اوپر سے رزق کو عطا کیا تھا وجہ کیا تھی کہ وہ تقوی کی زندگی کو گزارتے تھے اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعامات عطا فرمائے تھے انسان جسم اور روح کی کا ملاپ سے بنا ہوا ہے جسم کا خوراک جو ہے وہ زمین سے ملتی ہے کیونکہ انسان مٹی کا ہے اور روح جو ہے وہ آسمانوں کی چیز ہے عالم امر کی چیز ہے اس کی اس کا رزق جو ہے اوپر سے آتا ہے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے من تحت ارجلہم ہم سے بھی اور فوقہم ہم اوپر سے بھی اللہ رب العزت نے انعامات عطا کیے ہوتے ہیں زمین و آسمان ان کے اوپر اپنی برکات کو کھول رہی ہوتی ہے تقوی کی اہمیت ہے انسان تقوی والی زندگی گزارے گا اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا آج ہر آدمی شکو شکایت کرتا ہے کہ جی پوری نہیں ہوتی ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے حالانکہ بظاہر دنیا کے تمام اسباب پہلے سے زیادہ حاصل ہو گئے حتیٰ کہ آپ اپنے ملکوں میں چلے جائیں وہاں پر بھی جو سہولیات زندگی ہیں وہ آج جو ہم کئی سال پہلے چھوڑ کر آئے تھے اس سے کہیں زیادہ اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہر چیز واپر ہے اور سواری بھی اچھی رہنا بھی اچھا مکان بھی اچھا ہر چیز اچھی لیکن پوچھیں برکت کہاں ہے تو برکت نظر نہیں آتی وجہ کیا ہوگی کہ اب احتیاط کی زندگی ختم ہو گئی اب گناہ ایسے کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا سا کوئی چیز ہو جو انسان اپنے اوپر سے جیسے مکھی اڑا دیتا ہے اس طریقے سے آسانی کے ساتھ گناہوں کو کرتے چلے جاتے ہیں ایک وقت ہوتا تھا نیک لوگ ہوتے تھے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے تنہائیوں میں بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی آج لوگ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور محفلوں میں آ کر اس کے قصے سناتے ہیں اپنی بنی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھاتے ہیں انسان شرم سے ڈوب جاتا ہے کہ ان کی ضرورت کتنی زیادہ ہے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوچتے نرب العزت کے یہاں پیش کیے جائیں گے اپنے گواہ بنا لیے اور اس دن اللہ اگر ان کو معاف کرنا چاہے تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس دن پھر گواہ کہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا اور ہمیں جہنم بھیجا جا رہا ہے ہم بھی اس کے اسی گناہ کے ساتھی تھے اب انسان اپنی جوانی میں گناہ کرتا ہے بڑھاپے میں اگر وہ معافیا مانگ لیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس نے اپنے گواہ مقرر کر دیے تو اپنے ہاتھ اس نے کاٹ دیے کتنا افسوس کی بات ہے ہاں اللہ اگر احسان فرما دے اس کے گواہوں کو بھی بھلوا دے تو پھر تو وہ بچ گیا ورنہ اس بندے نے تو اپنے آپ کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی یہ تکوا بڑے کام کی چیز ہے یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے دنیا میں یہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں زمین و آسمان سے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اور اسی طرح یہ تکوا آخرت میں بھی کام آتا ہے جب انسان پل سراج سے گزرے گا تو یہ تکوا ہی کام آئے گا اسی طرح جنت میں کون جائیں گے کون نجات پائیں گے وہی لوگ جو تقوی والی ہوں گے للمتقین کہ اللہ نے تو سجا دی ہے جنت کس کے لیے متقی لوگوں کے لیے ہر جگہ یہ تقوی ہی کام آتا ہے آج ہمیں علم فائدہ کیوں نہیں دیتا اگر آپ لوگوں کے گھروں کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا گھر آج لائبریری بنا ہوا ہے جس کے گھر جا کے دیکھیں وہاں پر سینکڑوں کتابیں سجی ہوتی ہیں افسوس کہ ان کتابوں کے اوپر عمل نصیب نہیں ہوتا یہی درس نظامی ہے جو حضرت قاسم نانوتوی رحم اللہ نے پڑھا یہی درس نظامی ہے حضرت رشید احمد گنگوہی نے پڑھا یہی درس نظامی ہے شیخ حضرت محمود الحسن رحم اللہ نے پڑھا انور کاشمیری رحمۃ اللہ نے پڑھا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے پڑھا سب نے یہی پڑھا آج ہم بھی یہی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن کیا ہو گیا کہ ہمیں ان کتابوں پر عمل نصیب نہیں ہوتا وجہ یہ تھی کہ ان حضرات نے جب ان کو پڑھا تو والی زندگی کو گزارا ادب والی زندگی کو گزارا وہ بچ بچا کر رہتے تھے لیکن افسوس کہ ہم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا حضرت حکیم لکمان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوہے اور پتھر کو اٹھا کر دیکھا وہ مجھے اتنا وزنی نہیں لگا جتنا مجھ کو دین دین جو ہے وزنی لگا یعنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اس کے اندر کتنا بڑا پن ہے تو لیکن ہم آج اس دین کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہوا ہے لیکن اس بات پر ہمیں نہ کوئی فخر ہے آج تو ہم افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کی پیچھے چلتے ہیں جن لوگوں کے جو ہے نبی اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی امت محمدی بن جائیں اور ہم بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بنے وہ اس انداز کے اخلاق کو ہم بھی حاصل کریں اور اس انداز کی زندگی ہم بھی گزارے لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلکہ ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جو اس امت کے جو ہے آوارہ لوگ ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوا ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ہمیں معلوم تو ہر بات کا ہے کہ بھائی کون سی بات اچھی ہے کون سی بری ہے لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے معلوم ہونے کے باوجود یہ گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں تو فرمایا یا اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اختیار کرے وہ معدین سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو گے ان کے ساتھ رہو گے نیکوں کے ساتھ نکی ہو جاؤ گے تو تمہیں تکوان مل جائے گا یہ بات آج کے نوجوان نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں <clears throat> جیسے بھی دوست ہوں گے کوئی بات نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بری صحبت ہم پر اثر نہیں کرے گی حالانکہ ہم نے دیکھا بری نظر بھی لگ جاتی ہے جانور کے ساتھ انسان رہے جانوروں کا اثر بھی ان پر ہو جاتا ہے دیکھا گیا کہ جو لوگ اونٹوں کو پالتے ہیں ان کے اوپر ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے جو گھوڑوں کو پالتے ہیں ان کے اندر بہادری آ جاتی ہے حتیٰ کہ جو ہم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ایک جیسے بزنس میں ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کیا وجہ کہ یہ صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے سمجھنے کی بات ہے ایک ملک کے رہنے والوں کے اندر ایک جیسی کیفیات ہوتی ہیں ان کا ایک جیسا کھانا پینا پسند ہوتی ہے یہ سب چیز کیا ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں یہ جو ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اس کے اثرات ہوتے ہیں جب ان لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں جب بری سنگت اثر کرتی ہے سگریٹ پینے والے کے پاس کھڑے ہونے سے دھواں انسان کے اندر جاتا ہے تو پھر نیک لوگوں کی نظر کیوں نہیں لگے گی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیوں نہیں اثر ہوگا اس لیے فرمایا کہ تم اگر سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو گے متب سنت لوگوں کے پاس رہو گے جو تم ایمان والوں کے ساتھ رہو گے تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی تم جو ہے اگر علماء کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے تمہارے اندر بھی علم آ جائے گا تم اگر مشاہ کی صحبت اختیار اظہار کرو گے تمہارے اندر بھی اللہ کی محبت داخل ہو جائے گی تمہیں ان سب چیزوں کے اثرات ضرور بل ضرور ہوں گے بس بات اتنی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے قریب تو آؤ تم ان کے پاس اٹھو بیٹھو آج جو ہے اسی بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ جناب تم بس کسی مولوی کے ہتھے نہ چڑھ جانا ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اگر بری سنگت ہو تو کوئی بات نہیں اگر کوئی بچہ جو ہے مسجد میں جاتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے ماں باپ فکر مند ہونے لگ جاتے ہیں کتنا افسوس ہوتا ہے اس بات کو سن کر کہ جب وہ گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا تو پھر تو اس وقت عزیز و اکارب کو پریشانی نہیں تھی اب جب وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے لگا اس کے اخلاق سنورنے لگے اس کی اصلاح ہونے لگی اس کی آخرت بننے لگی وہ جنت میں جانے کا حقدار بننے لگا اب ان کے عزیز و اکارب کو پریشانی پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یہ صحبت کیوں اختیار کر رہا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہی کہ بھائی شیطان اب جب دیکھتا ہے کہ یہ تو نیک لوگوں کے پاس جانے لگا نیکوں کی بستی میں رہنے لگا تو یہ تو بھائی اب میرا بس نہیں چلے گا یہ تو سنبھل گیا تو اب میں کیا کروں وہ پھر عزیز و اقارب کو جا کے ورگلاتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ خیال کرو تم اس سے محبت کرتے ہو تم اپنی محبت کا واسطہ دو محبت کو زنجیریں بناؤ تاکہ اس کو کسی طرح جکڑ کر تم اس کو جو ہے ایسی صحبت سے نکالو اور بلا آخر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور شیطان کے ورگلانے میں آتے ہیں اور بلا آخر وہ شیطان کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کروانے کے لیے مددگار بن جاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں تیری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے خلاف کو سنوارنا چاہتے ہیں پروردگار ہمارے اوپر مہربانی فرما اور طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں مراقبہ کہتے ہیں ذکر خفی کو بس اس میں تمام لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے کچھ لمحات اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنے کی پریکٹس کریں تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کو دل ہی دل میں پھکاریں اللہ سے لائے لگائیں اللہ سے محبت کریں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے پھر محبت کرتے ہیں انسان جب اپنے من میں جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اس وقت بالکل خاموش ہو جائیں اور کچھ دیر کے لیے اللہ کی یاد میں کھو جائیں نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ امبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کون کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ ہے تیرے نام کے ساتھ دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب کہا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ الہ الا اللہ دعا کر لو بھائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم تو عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ وہ گناہ جو دن کی روشنی میں کیے رات کے اندھیرے میں کیے اللہ جان بوجھ کے کیے انجانے میں ہوئے اللہ جن کو ہم کر کے بھول گئے اے اللہ سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ کب تک ہم گناہوں بھری زندگی گزاریں گے اللہ اب تو نیک بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ ظلمت کو دور فرما اے اللہ ہمیں تقوی تہارت والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے اللہ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس کے سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں اللہ جو آپ سے مانگتا ہے اللہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ جو آپ سے نہ مانگے اللہ اس سے سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ اپنی جھولی آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں اللہ آپ خود فرماتے ہیں انتب الفقرا تم سب فقیر منگتے محتاج ہو اللہ ہم بے شک محتاج ہیں اللہ اللہ ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی تمام تکلیفوں تک اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اللہ دنیا کے مسائل میں بھی تیرے محتاج ہیں آخرت میں بھی اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اللہ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے شیطان شیطان ہمیں برگلا دے گا نفس ہمیں بات کر دے گا اے اللہ ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے اللہ ہم تو ناز و پلے ہیں سورج کی اللہ دھوپ کی اللہ جو ہے تپش برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہم کس طریقے سے جہنم کی آگ برداشت کر سکیں گے مالک احسان فرما دیجئے اللہ آپ نے ہمیں بنایا اللہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا امت محمد اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اللہ نیک بن کے زندہ رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے اور اللہ بننے کے بعد بھی ہمیں کامیابی والی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ اللہ ہمیں متب سنت بنا دیجیے اللہ اللہ علم نافع عطا فرما دیجیے عمل سال عطا فرما دیجیے اخلاص اور محبت عطا فرما دیجیے اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ اپنا بنا لیجیے ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اللہ ذکر کو جاری فرما دیجیے پروردگار ہر ہر سانس میں اپنی یاد وابستہ فرما دیجیے مالک ہم تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں اللہ میں غیروں کے حوالے نہ فرما ظالموں کے حوالے نہ فرما حاسدوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ بری صحبت سے بچا اے اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما اے اللہ اللہ جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما قدم قدم برکت نصیب فرما اللہ اچھی صحبت عطا فرما نیکوں کے ساتھ رہنا نصیب فرما اللہ والوں کے ساتھ رہنا نصیب فرما اے اللہ اللہ میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دیجئے چھوٹوں کو بخش دیجئے اے پروردگار مردوں کو عورتوں کو بخش دیجئے اے اللہ دجالی فتنے آج عام ہو گئے اے اللہ اے اللہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا اے اللہ امان بچانے مشکل ہو گئے اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ آپ کے سپرد کرتے ہیں اللہ آپ ہی حفاظت فرما لیجیے اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور اللہ اللہ اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ تیرے پیاروں نے تجھ سے مانگا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ ہم تو اپنی اپنی حاجات کو نہیں جانتے اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے اللہ تیرے جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آئے آ جا آئیں گے تجھ سے مانگیں گے اللہ ہمیں بھی ہم سب بھی ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما اللہ جو ہمارے میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہم کو عطا فرما اور اللہ جو ہمارے لیے خیر نہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما اور اس سے بہتر ہمیں عطا فرما اللہ خصوصاً نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم تجھ کو تیرے تمام ناموں کا اللہ واسطہ دیتے ہیں جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے مولا ناموں کی راج اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرما اے اللہ اے اللہ اللہ مہربانی فرما اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کام عاجلہ نصیب فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو مکر محفوظ ہے ان کے قرضوں کو پورا فرما اے اللہ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما اللہ جو بچے بچیاں جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما اے اللہ اے اللہ جو اس پروگرام کو دور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ہیں اللہ ان کو پوری فرما اے اللہ اے اللہ اگر اللہ شروع سے لے کر آخر تک آنے والی تمام مخلوقات انسان اور جن اگر کٹھے ہو جائیں اللہ تجھ سے مانگے اللہ تج سب کو عطا کر دے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ ہم پر بھی رحم فرما اللہ ہم پر بھی رحم فرما اور اللہ ہماری جھولی کو بھی بھر دے اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے اللہ کرم فرما اور اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبولیت عطا فرما زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس میں جو معاون ہے اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما اللہ ان کی زندگیوں میں بھی اللہ اپنی محبت کو بھر دیجیے اللہ خیر عطا فرما دیجیے اور اللہ اللہ ایسے پروگراموں میں ہمیں بار بار شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ اس کو تمام شرور سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان التجاؤں کو قبول فرما سبحان ربك رب عبدالعب العزت عماء و سلام السلیم الحمد رب عبدالآمین اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں جن کا حق بنتا ہے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آل اصحاب اجمعین